کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ سالگتا گئے مدینے جلد وہ بولوا گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں وہ بلوائیں گے وہ بلوائیں گے وہ بلوائیں گے اور وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر پر مائیں گے وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑیں کھائیں گے وہ بلوائیں گے بلوائیں گے اور جب کوئی مدینے پہنچتا ہے سنی صحیح العقیدہ جب مدینہ شریف پہنچتا ہے پیارا علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مفہوم کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی جس نے میرے قبر کی زیارت کی منظارہ تربتی وجبت بہو شفاعتی کہ جس نے میرے روزہ کی میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے تو ظاہر کی مطلب بات ہے کہ حضور علیہ السلام جس کی شفاعت کریں گے تو وہ تو جنت میں ہی جائے گا ہے نا اب سنی جنت میں تو جائے گا انشاءاللہ لیکن کس شان سے جائے گا سنیے خلد دل میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے خل دل میں ہوگا ہمارا دا اس شان سے یا رسول اللہ لکانا لگا تے جائیں گے ہم تو یا رسول لکا نارا لگا تے جان نعرہ رس یا رسول اللہ کا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے پیش حق مجھ دا کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ددل نکل جانے کی جاہے کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے گے وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے گے وہ دن دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں کچھ کچھ خبر بھی ہے فقیروں کچھ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا دا اس شان سے ہم تو رسول اللہ ہاں کا نارا لگاتے جان نارائن سال یار رسول اللہ نارا لگا لگاتے جائیں گے خاک اٹھتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگ آئے لوگ آئے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف پھر منے ڈسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے پھر منے ڈسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلیم کی صدا پر بجد لاتے جائیں گے کل دل میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا اشے مولا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا اشے مولا کی دھوم مثل پارس نجد کے قدرے گراتے جائیں گے مثل پارس نجد کے قدرے گراتے جائیں گے خاک جائیں ادو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ہم تو یا رسول اللہ ہکا نارا لگا تے جان سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا ارے دل تھا ساجد پھر تجھ کو کو کیا ان تملی کے ملی کل ملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا ہم تو یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں گے تیری تو سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا ہم تو یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے ارے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے پھیر دیجیے پنجائے دیوے نہیں اور مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے ظالموں محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عداوت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تازی میں حبیب ارے اس برے مذہب پہ لانت کیجیے غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ گاتے جائیں نار سال